السلام علیکم پچھلی بار آپ سے ملاقات ہوئی تھی ہم بات کر رہے تھے آپریٹنگ سسٹمز کی ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک لحاظ سے فیلڈ مارشل ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کا اس کا ہم نے رول ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح کے امپورٹنٹ ٹاسک ایک آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے امپورٹنٹ حصے کون سے ہوتے ہیں یعنی ایک لوڈر اس میں کمپوننٹ ہوتا ہے مین کمپوننٹ کرن ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈیوائس مینیجر بھی اس میں ہوتا ہے فائل مینیجر بھی اس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک شیل بھی اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اسی طرح جی او آئی یعنی گرافیکل یوزر انٹرفیس وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم ہم نے دیکھا کئی قسم کے ہوتے ہیں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں اس کے علاوہ single user single tasking operating system ہوتے ہیں سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ اور سب سے کمپلیکس آپریٹنگ سسٹم یعنی multi user multi tasking operating system بھی ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض آپریٹنگ سسٹم اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ بیک وقت صرف ایک پروسیسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ کو بلکہ ہزاروں کو بیک وقت کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ آپریٹنگ سسٹم تھا یہ تو تھا ایک سب سے امپورٹنٹ سسٹم سافٹ ویئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں آج ہم نے دوسری کیٹیگری کی بات کرنی ہے یعنی آج ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کے علاوہ جو سافٹ ویئر کی ایک اور کیٹیگری یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر کیٹیگری اس کی بات کرنی ہے تو آج کا ٹاپک ہے جناب application software application software کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ یہ وہ سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے جو یوزر سے ڈائریکٹ انٹریکشن کرتی ہے اور یوزر کے لیے وہ کام کر کے دیتی ہے جو یوزر کروانا چاہ رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوسری چیز اور جس پہ ہم نے زیادہ ٹائم آج سرف کرنا ہے وہ یہ کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ کس کس ایریا میں کس کس ڈومین میں یوز ہوتی ہے تو ہم خاص طور پہ پانچ ڈومینس کا تذکرہ کریں گے یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ پانچ ایریاز میں جس طرح یوز ہوتی ہے آج ہم اس کی زیادہ بات کریں گے پہلا ایریا جو ہے وہ ہے سائنٹیفک اور انجینئرنگ اور گرافکس کا دوسرا ایریا جو ہے وہ ہے بزنس ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا تیسرا جو ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا چوتھا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کا اور آخر میں ہم ایجوکیشن سافٹ ویئر کی بات کریں گے ایجوکیشن سافٹ ویئر میرے خیال میں ابھی اتنی زیادہ تو یوز نہیں ہو رہی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو یو آپ اس سے پہلے کہ ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کا تذکرہ کریں ایک دو ریویو کر لیتے ہیں جو چند لیکچر پہلے ہم نے بات کی تھی دو مختلف کیٹیگریز کی کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر تو ایک کیٹیگری ہے دوسری ہے سسٹم سافٹ ویئر اور فرق یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے عموماً بیک گراؤنڈ کے ٹاسک کرتی ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے they are a sub category of system software تو آپریٹنگ سسٹم اور باقی سسٹم سافٹ ویئر جو اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ کے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ پروگرام ایسے ہیں کہ جو عموماً ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں as opposed to application software application software جو ہے وہ ہارڈ ویئر سے عموماً ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتی بلکہ سسٹم سافٹ ویئر کے تھرو ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہے یعنی اگر ایپلیکیشن سافٹ ویئر نے ہارڈ ویئر سے کوئی کام کرانا ہو تو اپلیکیشن سافٹ ویئر بتاتی ہے سسٹم سافٹ ویئر کو and then system software talks to the hardware اسی طرح ہارڈ ویئر میں اگر کوئی میسج بھیجنا ہو اپلیکیشن سافٹ ویئر کی طرف وہ بھی through the system software application software کے پاس پہنچتا ہے ہم نے اس لیکچر میں ایک ڈائگرام بھی ڈسکس کی تھی وہ آج پھر دیکھ لیتے ہیں اس ڈائگرام میں سب سے اوپر تو تھی ہارڈ ویئر اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم بما ڈیوائس ڈرائیورس کے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات کرتی ہیں اور اسے اگلی لیئر میں تھوڑی سی اور سسٹم سافٹ ویئر یعنی یوٹیلیٹی سافٹ ویئر اور لینگویج ٹرانسلیٹرز آ جاتے ہیں اور اسی لیئر میں پھر یہ سائنٹیفک اپلیکیشنز آ جاتی ہیں بزنس اپلیکیشنز آ سکتی ہیں پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنز آ جاتی ہیں انٹرٹینمنٹ اپلیکیشنز آ جاتی ہیں ایجوکیشنل اپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو یہ ایک لحاظ سے تھری لیئر سسٹم ہے ہارڈ ویئر پھر سسٹم سافٹ ویئر اور اس کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئر اچھا ہم نے کلاسیفائی تو کر دیا کہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہوتی ہے ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتی ہے لیکن بعض کا جھگڑا ہو جاتا ہے فار ایگزامپل ایک آپ نے سافٹ ویئر اپنے پی سی پہ یوز کی ہے وہ ہے نوٹ پیڈ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ایک چھوٹی سی یوٹیلٹی ہے اس لیے کیونکہ یوٹیلٹی ہے اس لیے it should be called system software تو اب اس پرابلم کا کیا سولوشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے دوسرے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے کیا سولوشن ہے اس کا میرے خیال میں اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے یعنی یہ جو ہم بائفرکیٹ کرتے ہیں یعنی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر کو کیٹیگریز میں یہ کوئی ایک ہارڈ لائن ان کو ڈیوائڈ نہیں کرتی بلکہ ایک فضی سی لائن کرتی ہے بعض چیزوں کے بارے میں آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے بعض کے بارے میں آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے لیکن بات ایسی ہے جو depending upon who's talking about it may fall in both of those categories simultaneously تو اس پہ زیادہ جھگڑا نہ کیجیے ایک سافٹ ویئر جو ہے اسی کلاسفیکیشن پہ ہمیں اتنا زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض بعض چیزوں کے بارے میں وی آر شیور وی نو کہ آپریٹنگ سسٹم واقعی ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے اور ورڈ پروسیسر واقعی ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے تو ایک دفعہ پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن یا اس کا رول جو ہے وہ یہی ہے کہ it interacts directly with the user تاکہ یوزر کو ایک جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو جائے تو اپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیزائن کی جاتی ہے in general to interact directly with the user to get a certain type of work done اس کام کے لیے ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ عموماً ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی بلکہ ہارڈ ویئر سے تھرو دا آپریٹنگ سسٹم بات کرتی ہے اب جناب ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرنے کے بارے میں اس کی ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ جناب اپلیکیشن سافٹ ویئر دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ کہ جو انٹریکٹو موڈ میں کام کرتی ہے دوسری وہ جو بیچ موڈ میں کام کرتی ہے انٹریکٹو موڈ سے ہماری کیا مراد ہے انٹریکٹو موڈ سے مراد یہ ہے ایسی سافٹ ویئر کہ جسے جب آپ آن کر دیں اس کے بعد یوزر مسلسل اس میں کچھ انٹر کرتا رہتا ہے اسی آؤٹ پٹ کو دیکھتا رہتا ہے سو so, جب سافٹ ویئر رن کر رہی ہوتی ہے یوزر جو ہے اس کے ساتھ مستقل ایک لحاظ سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل کیا ہے اس کی ایگزامپل بڑی سادی سی یعنی آپ کا ورڈ پروسر جو ہے that is an example of interactive application software اب بات کرتے ہیں بیچ سافٹ ویئر کی یعنی ایسی سافٹ ویئر جو بیچ موڈ میں کام کرتی ہو بیچ موڈ میں کام کرنے والی ایپلیکیشن سافٹ ویئر ایسی سافٹ ویئر ہوتی ہے کہ جسے جب ایک دفعہ آپ رن کر دیتے ہیں ایک دفعہ ایک لحاظ سے آن کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ چک چک چک چک چک چک چک اپنا کام کرتی رہتی ہے اور جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو بتا کہ جی ہم ڈن یعنی کی ڈفرنس یہ ہوا کہ اس کو بس ایک دفعہ آن کیا جاتا ہے اس کے بعد جب اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیتی ہے تبھی وہ آف ہوتی ہے یعنی جب وہ رن کرنا شروع کرتی ہے تو وائل اٹس رننگ آپ اسے انٹریکٹ نہیں کرتے شروع میں ہی اس کو آپ ساری انسٹرکشن سارا ڈیٹا پکڑا دیتے اور آخر میں وہ آپ کو پروسیسڈ ڈیٹا فراہم کرتی ہے یہ والی سافٹ ویئر جو ہے یہ عموماً پی سی پہ یوز نہیں ہوتی پی سی پہ بھی یوز ہوتی ہیں لیکن عموماً نہیں ہوتی ان میں اگزامپل لے لیں تو اگر آپ کسی بزنس میں جائیں تو وہاں پہ تھوڑے سے میڈیم سائز یا بڑے بزنس میں وہاں پہ مہینے کے آخر میں سب لوگوں کے سیلری کے چیکس بنتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ جناب اب سب کے سیلری کے چیک بنا دو تو کمپیوٹر کسی جگہ سے جا کے اس کو جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ پڑھتا ہے اور وہ چیکس بنانا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ سارے چیک بن جاتے ہیں تب جا کے وہ بند کرتا ہے تب وہ پروگرام فنش ہو جاتا ہے سو so, اس دوران میں کمپیوٹر کی یوزر سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی so payroll software woman it's an example of batch mode operation of application software تو یہ تو تھی ایک کلاسیفیکیشن اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرنے کی صورت کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو کس ایریا میں وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوز ہو رہی ہے تو اب اس کو اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہم پانچ جنرل ایریاز میں کلاسیفائی کرنا چاہیں گے پہلا تو سائنٹیفک یا یا یا engineering mathematical graphic software دوسرا ایریا جو ہے وہ ہے بزنس سافٹ ویئر کا تیسرا ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا چوتھا جو ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کا اور آخری جو کلاسیفیکیشن ہم دیکھیں گے وہ ہوگی ان ایجوکیشنل سافٹ ویئر اب ان ساری کیٹیگریز کو ہم ون بائی ون لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم تذکرہ کرتے ہیں سائنٹیفک انجینئرنگ میتھمیٹیکل یا گرافیکل سافٹ ویئر اپلیکیشن کا ان سب میں جو کی چیز کامن ہے نا وہ کیا ہے وہ ہے جناب کہ ان سب میں بہت زیادہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور وہ کیلکولیشنز بھی فلوٹنگ پوائنٹ کیلکولیشن ہوتی ہیں یعنی engineering scientific mathematical graphical application floating point application بہت زیادہ ہوتی ہیں so that is what is common among these types of software جہاں تک یہ سائنٹیفک اور انجینئرنگ اور میتھمیٹیکل سافٹ ویئر کا تعلق ہے ان میں آگے کئی چیزیں کامن ہیں پہلی بات تو یہ کہ شروع میں جو کمپیوٹر بنے تھے تو وہ انہی ٹائپس کے لیے بنے تھے شروع کے کمپیوٹر جو تھے وہ انجینئرنگ پرابلمس کو یا میتھمیٹیکل پرابلمس کو یا سائنٹیفک پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بنے تھے تو شروع کے کمپیوٹر میں آپ کو جس طرح علم ہے کہ ایک آدھا پروگرام رن کیا کرتا تھا اور وہ پروگرام عموماً سائنٹیفک میتھمیٹیکل یا پھر انجینئرنگ اپلیکیشن کے بارے میں ہوتا تھا دوسری جو چیز ان میں کامن ہے کہ یہ scientific mathematical engineering software جو ہے یہ عموماً ڈیزائن کی جاتی ہے اسپیشلسٹ کے لیے یہ عام یوزر کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی اسی وجہ سے ان کا جو یوزر انٹرفیس ہوتا ہے وہ اتنا زبردست نہیں ہوتا وہ اتنا یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا because it is being designed not for the common public but for specialist ایک اور چیز جو یہ ہے کہ یہ جو سائنٹیفک میتھمیٹیکل اور انجینئرنگ سافٹ ویئر ہیں ان میں خاصی ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جو بیچ موڈ میں کام کرتی ہیں that is you give it the data اس کے بعد اسے آپ آن کر دیتے ہیں اس کے وہ چلتی رہتی ہے اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو فائنل پروسیسڈ ڈیٹا دے دیتی ہے سائنٹیفک سافٹ ویئر کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں اس میں سمولیشنز بہت ہوتی ہیں for example scientific software میں آپ ایک طرح کی سمولیشن جو کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ نیچرل سسٹمز کو سمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار uh, ایگزامپل یہ کہ ساؤتھ امریکہ میں جو فارسٹ جو ہیں وہ کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں جنگلوں کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ سمولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اب جیسے حالات ہیں تو پھر دو ہزار دس میں کیسے حالات ہوں گے اور اگر حالات بہت خراب نظر آئیں دو ہزار دس میں تو ابھی اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں سو نیچرل سسٹمس کو سیمولیٹ کرنے کے لیے scientific software applications develop کی جاتی ہیں اسی طرح آرٹیفیشل سسٹمس کو بھی سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے ایک زمانے میں میں کام کیا کرتا تھا آرٹیفیشل نیورل کی سیمولیشن میں تو اس وقت ہم ایک پیکج یوز کرتے تھے نیورل ویئر کا جس کے ذریعے ہم ان آرٹیفیشل سسٹمز کو سیمولیٹ کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ بھی فلانی چیز کرنی ہے اور پھر دیکھتے تھے کہ وہ سیمولیشن اس کام کو کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی اس کے علاوہ یہ بھی کہ آج کل اٹامک یا پھر نیوکلیر ریئیکشن جو ہیں ان کو سیمولیٹ کرنے پہ بہت کام ہو رہا ہے تاکہ دھماکہ کیے بغیر دیکھا جا سکے کہ کسی بم کی کتنی ییلڈ ہوگی سو یہ تھرمو نیوکلیئر سیمولیشن جو ہیں وہ بھی آرٹیفیشل سائنٹیفک کی سیمولیشنز ہیں جس پہ آج کل خاصا کام کیا جا رہا ہے جہاں تک میتھمیٹیکل سافٹ ویئر کا تعلق ہے تو اس میں بہت طرح کی پائی جاتی ہے لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ پاپولر جو ہے اس میں سے وہ ہے ایسے پیکیجز جس کے ذریعے آپ میتھمیٹکس کر سکیں یعنی آپ ڈیفینشل اکویشن سالو کر سکیں آپ میٹریسیز کے ساتھ کچھ کر سکیں ان کو ملٹیپلائی کر سکیں یا ایسے کوئی کام کر سکیں اس میں جو میں نے سب سے زیادہ پیکج یوز کیا وہ کہلاتا ہے میتھمیٹکا اس سے میں میتھمیٹکس تو کرتا تھا لیکن it was a great package for doing graphics as well یعنی میرا میں جو نیو نیٹورکس کی سیمولیشن کر کے ڈیٹا جنریٹ کرتا تھا اس کو میں گراف کرتا تھا using this package called Mathematica اسی طرح ایک اور میتھمیٹیکل پیکج خاصا عام ہے دیٹ از کال میتھ کیڈ اس میں بھی آپ ایسے ہی کام کر سکتے ہیں آپ سمبولک میتھمیٹکس کر سکتے ہیں آپ اکویژن سالو کر سکتے ہیں آپ میٹرکس مینیپولیشن کر سکتے ہیں جہاں تک دوسری یعنی انجینئرنگ کیٹیگری کا تعلق ہے اس میں بھی بے شمار ایگزامپلس ہیں اس میں سے بعض ایگزامپل جو ہیں وہ آتی ہیں in the category called computer aided design آپ نے نام سنا ہوگا AutoCAD it's a very popular package جو پی سیز پہ بھی کام کرتا ہے اس کے ذریعے آپ مختلف طرح کی چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اس کے ذریعے I guess you could do architecture آپ میکینیکل چیزیں بھی یعنی اگر آپ کوئی ایک میکینیکل سسٹم بنا رہے ہیں جس میں گیئرز وغیرہ ہیں اور بتری چیزیں ہیں ان کو ڈیزائن کرنا اس کے لیے آٹو کیڈ یوز ہوتا ہے um, ایک زمانے میں نے ایک پروگرام یوز کیا تھا which is called spice spice ایسا ایک پیکج ہے جس کے ذریعے الیکٹرانک سرکٹس کو سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے فار ایگزامپل میں ایک سرکٹ ڈیزائن کرتا ہوں فرض کرے کہ میں ایک ایمپلیفائر ڈیزائن کرتا ہوں کہ جس کو میں تھوڑی سی ان پٹ دیتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ تو میں نے اس کا سرکٹ ڈیزائن کیا بجائے اس کے کہ میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں سرکٹ بنا کے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو میں کمپیوٹر میں انٹر کرتا ہوں اور پھر وہاں جا کے میں اس کو سیمولیٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ کیسا کام کرے گا تو اس کے ذریعے میں اس کے ڈیزائن کو بہتر بنا سکتا ہوں ایک اور چیز جو آج کل یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ you could make a virtual wind tunnel پرانے زمانے میں جب ایروپلینس ڈیزائن کیے جاتے تھے تو سب سے پہلے یہ کرتے تھے اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کے اس کو ایک ون ٹنل میں رکھتے تھے بڑے زور سے اس پہ ہوا ڈالتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ وہ ہوا اس کے ونگز پہ اس کی باڈی پہ کس طرح کے اثرات کرتی ہے یہ خاصا ٹائم کنزیومنگ اور ایکسپینسو ٹاسک تھا آج کل جو نئے جہاز بن رہے ہیں ان میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری سیمولیشن جو ہے اب کمپیوٹر کے اندر کر لی جاتی ہے تو آپ کو ایک ایکچوئل بنانے کی ضرورت نہیں رہی آپ کو ایک ایکچوئل ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں رہی آپ ساری کی ساری سیمولیشن کمپیوٹر میں کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے ڈیزائن کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں اور جہاز کو بلڈ کر لیتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا بوئنگ سیون سیون سیون کا یہ وہ پہلا جہاز تھا جو without any wind tunnel testing بنایا گیا تھا یعنی اس کی ساری کی ساری جو ٹیسٹنگ تھی وہ ایک سیمولیٹر کے ذریعے کی گئی تھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری جو ہے وہ کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ کی ہے یعنی کیڈ کے ذریعے تو ہم ڈیزائن کرتے ہیں کیم یعنی کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ کے ذریعے ہم ان ڈیزائنس کو ریئلٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو بتیری فیکٹری ایسی ہیں کہ جن کو آپ ایک کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن والی ڈرائنگ دیتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر اس کو دیکھتا ہے اس کے مطابق سیٹ اپ کو چینج کرتا ہے اور جو چیز آپ نے ڈیزائن کی تھی وہ بن کے نکل آتی ہے automatically telecom software جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم میں جو سافٹ ویئر یوز ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے ایک زمانے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس میں میرے خیال میں دس ایک ہزار تو فون ہوں گے تو ان کی پرانی ایکسچینج جو تھی وہ اس کو فیز آؤٹ کر رہے تھے اس کی بجائے ایک نئی ایکسچینج لائے تھے تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ انہوں نے پرانی ایکسچینج لی اس کو باہر لے گئے اس کے بعد نئی ایکسچینج کوئی نہیں آئی پھر بھی ایک ورچوئل ایکسچینج وہاں پہ آ گئی ہوتا یہ تھا کہ وہ جو دس ہزار کے قریب فون تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے پاس ایک لوکل ایکسچینج موجود ہے جس کے ذریعے ہم ایکسٹینشن ڈائل کریں تو بغیر ٹیلی فون کمپنی کو پیسے دیے ہماری کال تھرو ہو جاتی تھی لیکن ایکچولی سارے کے سارے فون جو ہے وہ جا رہے تھے ٹیلیفون کمپنی کے پاس ہی وہاں پہ انہوں نے ایک ایکسچینج بنائی تھی اس کا نام تھا سینٹریکس وہ سینٹریکس جو تھی وہ it was a software based exchange اس میں کوئی ہارڈ ویئر انوالو نہیں تھی تو یونیورسٹی کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ان کی اپنی ایکسچینج ہے لیکن ایکچولی وہ یوز ٹیلیفون کمپنی کی ایکسچینج ہی کر رہے تھے لیکن سافٹ ویئر انہوں نے کچھ ایسی لکھی تھی کہ یونیورسٹی کو اپنی اس ورچوئل ایکسچینج پہ پورے کا پورا کنٹرول حاصل تھا اس میں جب وہ آپس میں کال کرتے تھے ان کو کوئی چارج نہیں پڑتا صرف چارج تبھی پڑتا تھا جب وہ یونیورسٹی سے باہر کے کسی نمبر پہ کال کرتے تھے ایک اور کیٹیگری جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اور that is industrial control systems یہاں پہ شیخو پورا میں آئیشیا کا ایک پلانٹ ہے وہاں پہ ایک زمانے میں مین وال ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ باڈی ٹریٹمنٹ جو ہے مختلف اسٹیپس میں ہوتی ہے ان اسٹیپس کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹم تھا اس کو تھوڑا سا میں نے پروگرام کیا تھا so that is another very popular category of engineering software یعنی ایسی سافٹ ویئر جس کے ذریعے مختلف طرح کے پلانٹس کیمیکل پلانٹس ہوں یا دوسرے پلانٹس ہوں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے گرافکس اور اینیمیشن کی کیٹیگری جو ہے that's very important category as well اور اس کا رول بڑھتا جا رہا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اینیمیشن سے ہماری کیا مراد ہے اینیمیشن سے ہماری مراد ہے موونگ پکچرس یعنی موونگ گرافکس سو یا تو گرافکس ہوں یا پھر اینیمیشن یعنی موونگ گرافکس ہوں موونگ گرافکس کی ایگزامپل جو ہم ٹیلی ویژن پہ شاید آپ پتہ نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے میں تو روز دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کارٹونس ہیں سو so, ایسی بہت سی سافٹ ویئر بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے گرافکس کو بنانا آسان ہو جائے جس کے ذریعے کارٹونز کو یا اینیمیشنز کو بنانا آسان ہو جائے عموماً یہ جو گرافکس اور انیمیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے اس میں دو ٹائپ کی سافٹ ویئر پائی جاتی ہیں ایک ایسی کہ جس کے ذریعے آپ ویکٹر گرافکس کا کام کرتے ہیں دوسری ایسی جس سے آپ بٹ میپ یا راسٹر گرافکس کا کام کرتے ہیں ویکٹر گرافکس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں جب اسے ڈرا کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر بھی اس کی شخصیت قائم رہتی ہے اس کی آئیڈینٹی قائم رہتی ہے پھر بھی بعد میں جا کے آپ اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں اس آبجیکٹ کو چینج کر سکتے ہیں اس کو موو کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا لمبا چوڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ یہ جو ویکٹر گرافکس میں چیزیں آپ ڈرا کرتے ہیں ان کو جیسے میں نے بتایا کہ چینج کرنا آسان ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو چھوٹی اسکرین پہ دیکھیں یا ان کو بڑی اسکرین پہ دیکھیں تو ان کی جو لک ہے نا ان کی کوالٹی جو ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے یہ ان کی کوالٹی ان کی لک چینج نہیں ہوتی اگر آپ اسکیل کو چینج کریں اسکیل کو چھوٹا کریں یعنی زوم ان کریں زوم آؤٹ کریں تو ان کی کوالٹی میں کوئی اتنی چینج نہیں آتی سب سے امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے I am a fan of graphics کہ ان کی جو فائلز ہوتی ہیں جس میں آپ گرافکس کو اسٹور کرتے ہیں وہ عموماً بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں کہ بڑی کمپلیکس ہی آپ نے ایک گرافک یا اینیمیشن بنائی ہے اور اس کا سائز جو ہوگا چند کلو بائٹس ہی ہوگا اس کی ایگزامپل کیا ہے یعنی ایسی سافٹ ویئر کی ایگزامپل جس کے ذریعے آپ ویکٹر گرافکس بنا سکیں اس میں ویب پہ ایک بڑی پاپولر آج کل چیز ہے وچ از کالڈ فلیش تو آپ فلیش اینیمیشنز بنا سکتے ہیں فلیش اینیمیشن تو یعنی موونگ پکچرز یعنی موونگ گرافکس والی ہے لیکن فلیش کے ذریعے آپ اسٹیٹک پکچرز بھی بنا سکتے ہیں سو یہ فلیش والی جو اسٹیٹک پکچرز یا موونگ پکچرز ہوتی ہیں that's an example of vector graphics اور یہ ویب پہ اتنی پاپولر ایک خاص وجہ سے ہیں اور وہ وجہ یہ ہے اس کا ریزولوشن انڈیپینڈنٹ ہونا اور دوسری یہ کہ فائل کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا ہے دوسری کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی وہ تھی بٹ میپ گرافکس یا راسٹر گرافکس کی اس میں ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کو ایز اے بٹ میپ نظر آتی ہے تو آپ نے ڈرا کی اور فرض کریں آپ اس کے اوپر ایک اور چیز ڈرا کر رہے ہیں آپ نے ایک ریکٹینگل ڈرا کی نیلے رنگ کی اس کے اوپر آپ نے ایک سرخ رنگ کی ریکٹینگل ڈرا کر دی اب آپ سرخ والی کو موو کرنا چاہتے ہیں یا پھر بلو والی کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں آپ نہیں لے جا سکتے اگر ویکٹر گرافکس ہوتی تو بلو اور ریڈ ٹرائنگل جو ہے ان کی اپنی اپنی شخصیت ان کی انڈیپینڈنس قائم ہوتی تو آپ ان میں سے کسی ایک پہ کلک کرتے اس کو پکڑ کے اٹھا کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے تھے لیکن اس میں راسٹر گرافکس یا بٹ میں گرافکس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد وہ بٹس میں چینج ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے اسے موو کرنا ہے تو ایک لحاظ سے آپ کو کسی طرح ان ساری بٹس کو اٹھانا پڑے گا اور ان کو اٹھا کے کہیں اور لے جانا پڑے گا which is a more complex task especially اگر آپ نے نیلی ریکٹینگل پہ اگر ریڈ والی ڈرا کر دی تو نیلی کا وہ حصہ جو ریڈ والی ریکٹینگل کے نیچے آیا ہے وہ تو گم ہو گیا ختم ہو گیا تو اگر اب آپ اس کے اوپر سے یہ ریڈ ریکٹینگل کو اٹھا کے کہیں اور لے کے جاتے ہیں تو وہ جہاں پہ اوور لیپ تھا نا وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا وہ وہاں پہ جو نیلی ریکٹینگل کا جو نیلا حصہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا سو راشٹر گرافکس یا بٹ میپ گرافکس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی آبجیکٹ آپ ڈرا کر دیتے ہیں once you have drawn it اس کی شخصیت ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ بس it's like any other bit on that screen اس اس اس کو آپ کی کی شخصیت انڈیپینڈنس اس اس کی کی جو آبجیکٹنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے اگر اگر ان سو so, آپ نے ایک دفعہ ایک چیز ڈرا کر دی اس کو اٹھا کے موو کرنا اس کو اسٹریچ کرنا اس کو چھوٹا کرنا اس کو بڑا کرنا اس کو رنگ چینج کرنا all these things become quite difficult لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو بٹ میپ گرافکس کے بارے میں وہ یہی کہ یہ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اگر آپ ریزولوشن کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں اس سے کوالٹی میں فرق پڑتا ہے اگر بٹ میپ گرافکس میں آپ زوم ان کرتے ہیں یا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ نے فار ایگزامپل زوم ان کر کے کوئی چیز دکھانی ہو تو آپ کو پھر وہ جو زوم ڈن امیج ہوگا اس کو جا کے تھوڑا سا صحیح کرنا پڑتا ہے اس کو ٹچ اپ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ بٹ میپ گرافکس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب بٹ میں گرافک آپ اسٹور کرتے ہیں تو فائل کا سائز خاصا بڑا ہوتا ہے that is one of the key problems with bitmap graphics اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ خاصی ہیں آپ نے ایم ایس پینٹ یعنی مائکروسافٹ پینٹ یوز کیا ہوگا ونڈوز کمپیوٹرز پہ اس کے علاوہ ایک پروفیشنل کیٹیگری کا جو بڑا اچھا پروگرام ہے Adobe that's also raster graphics program تو جناب یہ ہماری ڈسکشن تھی about scientific engineering mathematical and graphics applications ان میں ہم نے بتایا تھا کہ کامن چیز یہ ہے کہ اس میں فلوٹنگ پوائنٹ میتھمیٹکس بہت زیادہ ہوتا ہے نیکسٹ کیٹیگری جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہے software belonging to the business domain آج کل دنیا میں زیادہ تر سافٹ ویئر جو ڈیولپ ہوتی ہے میرے خیال میں وہ اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے یعنی وہ بزنس سافٹ ویئر ہوتی ہے کوئی بھی آپ بزنس ریزنبل سائز کا اٹھا لیں تو اس میں بعض ایسے پیکیجز ہیں جو عموماً ہمیشہ ہی رن کر رہے ہوتے ہیں مثلا ہر بزنس کو پے رول کرنی پڑتی ہے ہر بزنس کا ایک جنرل لیجر ہوتا ہے اس کا آرڈر انٹری کا ایک پروسیس ہوتا ہے اکاؤنٹس ریسیویبل ہوتے ہیں اکاؤنٹس پیبل ہوتے ہیں انوینٹری کنٹرول ہوتا ہے تو تقریباً ہر بزنس میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں تو ان کاموں کے لیے بڑے انٹرسٹنگ سے سافٹ ویئر پیکیجز ملتے ہیں سو ہر بزنس جو ایک ریجنل سائز کا بزنس ہے عموماً ان پیکیجز کو رن ضرور کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو خاصے بہت زیادہ پاپولر اور ایک لحاظ سے منڈین سے پیکیجز ہیں اس وقت ہم کچھ بات ایسی چیزوں میں کرتے ہیں جو آج کل تو شاید اتنی پاپولر نہ ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے ان چیزوں میں یعنی بزنس سافٹ ویئر کی ان سب کیٹیگریز میں سب سے پہلا نام جو میں لینا چاہوں گا وہ ہوگا ای کامرس سافٹ ویئر کا آج کل دنیا میں جتنے بھی ریجنل سائز بزنس ہیں یا تو وہ آلریڈی ای کامرس میں انوالوڈ ہیں یا پھر کم از کم وہ سوچ رہے ہیں کہ how to get involved e commerce software جو ہوتی ہے عموماً یہ انٹریکٹیو سافٹ ویئر ہوتی ہے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ عموماً آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے اور اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرتا ہے کوئی سیلس پرسن اس پروسیس میں عموماً انوالوڈ نہیں ہوتا تو کسٹمر آپ کی ویب سائٹ پہ آیا آپ نے ایک انٹریکٹو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اس سے کسٹمر نے انٹریکٹ کیا جو اسے انفارمیشن چاہیے تھی وہ لی یا پھر اگر اس نے کوئی آرڈر پلیس کرنا تھا کسی پروڈکٹ کے لیے کسی سروس کے لیے تو وہ اسے پلیس کرتا ہے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ فرض کریں کسی پروڈکٹ کے لیے یا کسی سروس کے لیے آرڈر پلیس کرتے ہیں تو عموماً آپ پیمنٹ اگر آپ ایک انڈیویجول کنزیومر ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں عموماً کریڈٹ کارڈ کے لیے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی جلدی ویریفائی ہو جاتی ہے جو ہی وہ ویریفائی ہوتی ہے عموماً اچھے بزنس جو ہیں اسی وقت آپ کی پروڈکٹ آپ کو شپ کر دیتے ہیں یا پھر فرض کریں کہ آپ ویب کے ذریعے کسی ای کامرس کی ویب سائٹ پہ گئے وہاں پہ آپ نے کچھ سافٹ ویئر خریدنی تھی تو جو ہی آپ نے انہیں کریڈٹ کارڈ نمبر لیا وہ فوراً اسے ویریفائی کرتے ہیں اور وہ فوراً ہی آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ویریفائی ہو گیا پیمنٹ ہم تک پہنچ گئی اب آپ کو اجازت ہے جگہ سے جا کے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ای کامرس سافٹ ویئر کا سب سے بڑا فائدہ بزنس کو یہ ہے کہ بزنس ان کے پاس آتا ہے اور بڑی جلدی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں ای کامرس سافٹ ویئر جو ہے عموماً وہ کسٹم بلڈ کی جاتی ہے کہ آپ کا بزنس دیکھ کے اس کے مطابق آپ اسے بناتے ہیں لیکن بعض shrink wrap software package ایسے بھی ہیں جس کی مدد سے ذرا یہ کام آسان ہو جاتا ہے اس میں ایک ایگزامپل جو میرے ذہن میں آتی ہے جو شاید میں نے کبھی یوز کی تھی وہ تھی آئی بی ایم کا WebSphere product WebSphere کے ذریعے ایک ای کامرس کی ویب سائٹ کو بنانا خاصا آسان ہو جاتا ہے ای کامرس کی سافٹ ویئر میں آپ چند چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضرور ہونی چاہیے ای کامرس سافٹ ویئر کو ریلائبل ہونا چاہیے اگر آپ کی سافٹ ویئر انریلائبل ہوگی تو جب کسٹمر آپ کی سائٹ پہ آئے گا ہو سکتا ہے اس کا ایکسپیرینس کو اتنا اچھا نہ ہو وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ بھی کہ ای کامرس کی سافٹ ویئر جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے کہ کسٹمر جو اپنا پرسنل ڈیٹا دیتا ہے فار ایگزامپل اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیتا ہے وہ سیکیورلی اسٹور ہو یہ نہ ہو کہ کوئی اور سب آ کے اس کو دیکھ سکیں اس سے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی ایک اور چیز یہ کہ اے ریزنبل سائز بزنس اگر ذرا میڈیم یا بڑے سائز کا بزنس ہے تو اس کی ای کامرس سافٹ ویئر ایسی ہونی چاہیے کہ اس پہ بیک وقت ہزاروں لوگ آ کے انٹریکٹ کر سکیں ہزاروں لوگ آ کے انفارمیشن حاصل کر سکیں ہزاروں لوگ آ کے بیک وقت اپنے آرڈرز پلیس کر سکیں تو یہ تین چیزیں اچھی ای کامرس ویئر میں آپ دیکھتے ہیں ریلائبلٹی سیکورٹی اور یہ کہ وہ بیک وقت ملٹیپل کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے ایک اور انٹرسٹنگ کیٹیگری وہ ہے E R P software کی یعنی enterprise resource planning software یہ سافٹ ویئر عموماً خاصی کمپلیکس ہوتی ہے خاصی بڑے سائز کی ہوتی ہے اور خاصی ایکسپینسو بھی ہوتی ہے اس سافٹ ویئر کے بڑے وینڈر جو دنیا میں ہیں اس میں سیپ ایس اے پی سیپ کا سب سے اونچا شاید نام ہے اس کے علاوہ پیپل سافٹ بان اور اوریکل بھی اس یعنی ای آر پی اپلیکیشنس کے لیے سافٹ ویئر بناتا ہے E R P software میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پورے کے پوری انٹرپرائز یعنی ایک بہت بڑی سی آرگنائزیشن کو لیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے جتنے بھی میجر سسٹمز ہیں ان کو ایک لحاظ سے اکٹھا کرتے ہیں ایک سافٹ ویئر پیکج میں تو ایک سنگل سافٹ ویئر سسٹم جو ہے اس کے ذریعے آپ اس ساری کی ساری کمپلیکس آرگنائزیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں اگر آپ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ انڈیویجل چھوٹے چھوٹے سسٹمز کو بہتر بناتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ایک چھوٹا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی اور سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو آپ ان چھوٹے چھوٹے سسٹم میں چینجز لاتے ہیں اور اوور آل دیکھتے ہیں کہ بزنس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس چینج کو آپ رکھتے ہیں ورنہ اسے ضائع کر دیتے ہیں so that is what E R P software does it brings together the whole organization under a single software system تو یہ تو تھی جناب E R P software very complex very expensive and very large scale application software systems ایک اور چیز جو خاصی انٹرسٹنگ ہے جو بزنس سافٹ ویئر کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے decision support systems decision support system جو ہے they they fall into an area which is called expert systems which falls into an area which is called artificial intelligence ایک زمانے میں ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا تھا امریکہ کی ایئر لائن کے لیے وہ سسٹم کرتا یہ تھا کہ جو ان کے پائلٹس تھے ان کی جو پریفرنسز تھی اس بارے میں کہ جناب میں کون سا جہاز چلانا چاہتا ہوں یا پھر یہ کہ میں کس ایئرپورٹ پہ بیس ہونا چاہتا ہوں ان پریفرنسز کو پرڈکٹ کرتا تھا یعنی وہ ان کے پرانی بہیویئر کو دیکھتا تھا اس کے بعد بتاتا تھا کہ فلاں پائلٹ صاحب جو ہیں نیکسٹ ٹائم جو اپنی چوائسیز دیں گے تو ان کی یہ یہ یہ اور ہوں گی سو وہ سسٹم یعنی وہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم یہ کام کرتا تھا based on the previous behaviour وہ پرڈکٹ کرتا تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا اور آرگنائزیشن کو اگر پتہ لگ جائے کہ فیوچر میں پائلٹس کیا چوائسیز کریں گے اس کی مدد سے وہ اپنی پلاننگ کو بہتر بنا سکتے تھے تو ان کے پلاننگ کے ڈیسیزن جو تھے وہ اس سسٹم کے ذریعے جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا وہ آسان ہو گئے تھے یعنی ان کے پلاننگ کے سسٹم کو یہ جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا تھا یعنی جو ہم نے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ڈیولپ کیا تھا اس کے ذریعے اس کو آسانیاں مل گئی تھیں یہ سافٹ ویئر بزنسز میں اب اس کا یوز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بزنس میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ اب کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں دیکھیے ایک ہیومن بینگ جو ہے بیک وقت بہت ساری چیزوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا اس لیے وہ یوز کرتا ہے کمپیوٹر کو کمپیوٹر جو ہے وہ ریلیونٹ ڈیٹا لیتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے مطابق بعض چیزیں سجیسٹ کرتا ہے اور پھر جو ہیومن بینگ جو ہے ان سجیشنز کی روشنی میں اور اپنی انٹویشن اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے بہتر سے بہتر ڈسیزنز لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو تھی جناب ڈسیزن سپورٹ سسٹم یعنی subcategory of business application اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ہم نیکسٹ کیٹیگری کی بات کرتے ہیں یعنی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی اس کے بارے میں آپ کو علم ہی ہوگا کہ this is maybe the most popular category یعنی دنیا میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان پہ ایک کیٹیگری جو عموماً ہر کمپیوٹر پہ پائی جاتی ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنس ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایوری ڈے ٹاسک ان کو سمپلیفائی کریں ان کو آٹومیٹ کریں تو آپ کے جو ایوری ڈے بزنس ٹاسک ہیں ان کو آٹومیٹ اور سمپلیفائی کرنا جو ہے یہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا کام ہے عموماً یہ سافٹ ویئر جو ہوتی ہے یہ ہائیلی انٹریکٹیو ہوتی ہے اور بہت یوزر فرینڈلی ہوتی ہے کیونکہ it is not design to be use by specialist it is design to be use by common computer users عموماً یہ سافٹ ویئر جو ہے پرسنل کمپیوٹرز پہ کام کرتی ہے اور ایک اور بات ان کے بارے میں یہ کہ عموماً یہ سافٹ ویئر بہت کمپلیکس ہوتی ہے عموماً اس سافٹ ویئر میں نائنٹی پرسینٹ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو عام آدمی کبھی بھی یوز نہیں کرتا اس کیٹیگری کی ایگزامپل جو ہیں وہ خاصی نون ہوں گی آپ کو ایک تو ورڈ پروسیسر جو ہے that's a key example of productivity application software spreadsheets بھی ہیں اس کے علاوہ پریزنٹیشن گرافکس کو پریپیئر کرنے کے پروگرامز بھی ہیں اور آخر میں ڈیٹا بیسز یعنی small scale databases word process کی بات کر لیں تو ان کا کیا کام ہے ان کا کام یہی ہے کہ آپ کے ایوری ڈے جو لیٹر رائٹنگ کے ٹاسک ہیں آپ کے رپورٹ رائٹنگ کے ٹاسک ہیں یا اس سے بھی جو کمپلیکس ٹاسک ہیں ان کو کسی طرح سمپلیفائی کیا جائے ان میں آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جائے اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹ کیا جاتا ہے فار ایگزامپل سب سے کم لیول پہ جو چیز آٹومیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ چیزیں ٹائپ کر رہے ہیں تو جب لائن اینڈ ہوتی ہے تو کرسر خود بخود نیکسٹ لائن پہ چلا جاتا ہے آپ کو ہاتھ لگا کے اسے لے جانا نہیں پڑتا جس طرح کے پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹرس کے ساتھ کرنا پڑتا تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ ایک بڑی سی رپورٹ لکھ رہے ہیں جس کا ایک ٹیبل آف کانٹینٹ ہوگا تو وہ ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہے اس کی جنریشن اس کو بنانا آٹومیٹ کر دیا جاتا ہے اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے آپ کی جو اسپیلنگ ایررز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی فکس ہو سکتے ہیں آپ کی گرامر جو ہے وہ آٹومیٹکلی چیک کی جا سکتی ہے سو ورڈ پروسیسر یہی کرتا ہے کہ وہ بہت سارے ٹاسک کو آٹومیٹ کر دیتا ہے جس کے ذریعے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے اور آپ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے یہ ورڈ پروسیسر جو ہے عموماً دو کیٹیگریز میں آتے ہیں ایک کہلاتی ہے ویزی وگ کیٹیگری یعنی what you see is what you get ویزی وگ اور دوسری non visible category visible category کا جو سب سے پاپولر آئی گیس ممبر جو ہے وہ ہے مائکروسافٹ ورڈ یعنی اس میں جب آپ چیزوں کو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان چیزوں کو پرنٹ کرتے ہیں جو آپ تو جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو پرنٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی لگتا ہے جو نان ویزیوگ ہیں انہیں آلسو انہیں ہم markup based word process بھی کہتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں اسکرین پہ کچھ نظر آتا ہے اور پرنٹر پہ کچھ اور نظر آتا ہے اس کی اس اس کی آپ example H T M L سے ہی لے لیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ایچ ٹی ایم ایل میں ڈیولپمنٹ شروع کی تھی تو اگر ہم نے کسی چیز کو بولڈ فیس کرنا تھا تو ہم بتاتے تھے کہ اسے بولڈ فیس کر دو کسی کو انڈر لائن کرنا تھا اس کے لیے ہم ایک ٹیگ یوز کرتے تھے اگر کسی چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا کسی کو ہم نے ہیڈنگ بنانا تھا اس کے لیے بھی ہم ایک ٹیگ یوز کرتے تھے تو وہ ٹیگ جو ہے نا that's a markup language اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا H T M L hypertext markup language so hypertext markup language کے ذریعے ایک لحاظ سے ہم مارک اپ کے ذریعے ورڈ پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بھی پاس ورڈ پروسیس یوز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اسکرین پہ کچھ نظر آتا ہے اور پرنٹ ہو کے اس کی شکل ہی کچھ اور ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک فیوچر لیکچر میں خاصی بات کریں گے پروسیسنگ میں ایک اور چیز جو ریسنٹلی ہوئی ریسنٹلی تو نہیں اب تو خیر دس ایک سال تو کم از کم ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ وہ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ یعنی آپ گھر بیٹھے بڑی زبردست کوالٹی کے ایلیگنٹ ڈاکومنٹس ایسے بنا سکتے ہیں جو اس سے پہلے پبلشر ٹائپ کے لوگ بنایا کرتے تھے اب ایسی سافٹ ویئر بھی آ گئی ہے سو ورڈ پروسیسر جو ہے they are being transformed in desktop publishing software اس کے بارے میں بھی ہم فیوچر کے ایک لیکچر میں کچھ ڈسکشن کریں گے ابھی ہم نے بات کی تھی hypertext markup language کی جس کے ذریعے ہم ویب کے لیے ایک لحاظ سے ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں ہم نے ابھی تک جتنی بھی ورڈ پروسیسنگ کی ویب کے لیے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے کی اور وہ ہم نے ایک ایڈیٹر کے ذریعے یعنی نوٹ پیڈ کے ذریعے کی کہ جس میں اب سارا مارک اپ ہم کرتے تھے اور بعد میں پھر دیکھتے تھے کہ یہ براؤزر میں کس طرح نظر آئے گا تو یہ تو ایک طریقہ ہے لیکن ویب کے لیے ورڈ پروسنگ کرنے کے بھی ایسے ایڈیٹر موجود ہیں which are under the category وزی یعنی what you see is what you get اس کیٹیگری میں ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سارے کے سارے ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگز یاد کرتے پھرے آپ ایک مینیو کے ذریعے چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں یعنی یہ جو وزی وگ H T M L editors ہیں ان میں آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کی ایک بڑی پاپولر اگزامپل جو ہے وہ ڈریم ویور ہے اس کے علاوہ آج کل کے جو پاپولر ورڈ پروسیسرز ہیں یعنی مائکروسافٹ ورڈ ہے اور بھی اس طرح کے جو ورڈ پروسیسر ہیں یہ بھی ان میں بھی یہ فیچر وقت کے ساتھ آتے جا رہے ہیں جس کے ذریعے اگر آپ نے ویب کے لیے ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے تو اس کے لیے وہی ورڈ پروسیسر آپ یوز کر سکتے ہیں and again you don't need to know H T M L to develop web pages if you are using a word processor for that purpose ایک اور خاصی پاپولر جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے وہ ہے اسپریڈ شیٹ دیکھیے جس طرح پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹرز ہوئے تھے تو اس کے بعد ورڈ پروسیس نے ان کو ریپلیس کیا اسی طرح اگلے وقتوں میں لوگ اپنے بزنسز کی چیزوں کو مینٹین کرتے تھے بڑے بڑے رجسٹرز میں اس میں انٹریاں کرتے تھے کہ اتنا خرچہ ہوا اتنا یہ ہوا اتنا وہ ہوا سو وہ نومیرک ڈیٹا اس کے اندر لکھتے جاتے تھے تو spreadsheets in a way are replacement those special کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے ان کے ذریعے بہت سارے کام جو پہلے مینولی کیے جاتے تھے انہیں آٹومیٹ کیا جاتا ہے یعنی بہت ساری انجینئرنگ کی کیلکولیشنز ہیں سائنٹیفک کی کیلکولیشنز ہیں لیکن سب سے زیادہ شاید بزنس کی جو کیلکولیشنز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ہم اسپریڈ شیٹس کو شروع کرتے ہیں اسپریڈ شیٹس کو یوز کرتے ہیں اسپریڈ شیٹس کا پرسنل کمپیوٹرز پہ ایک بہت بڑا احسان ہے شروع میں پرسنل کمپیوٹر جب آئے تھے وہ اتنے پاپولر نہیں تھے پھر ایک صاحب نے ایک سافٹ ویئر پیکج لکھا اسپریڈ شیٹ کا اس کا نام تھا ویزی کیلک وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یوز کرنے کے لیے لوگوں نے پرسنل کمپیوٹرز خریدنے شروع کر دیے اس کا کی فائدہ جو بزنس پرسنس کو تھا وہ یہ کہ اس کے ذریعے وہ بہت ساری ایسی پروجیکشنز ایسی فور کاسٹنگ کر سکتے تھے فیوچر کے بارے میں کیلکولیشنز کر سکتے تھے کہ جو اس سے پہلے کئی جو فائنینشیل وزٹس تھے وہ مل کے کیا کرتے تھے سو ان فائنینشیل پروجیکشنس کو کرنا وزی کیلک نے بزنس پرسنس کے لیے آسان کر دیا تھا اور اتنا آسان کر دیا تھا کہ وہ اس سافٹ ویئر کو خریدنے میں بہت انٹرسٹڈ تھے اور کیونکہ یہ پی سیز پہ چلتی تھی اس لیے انہیں اس کے لیے پی سیز بھی خریدنے پڑے تو VisiCalc was the first popular software package the first popular business software package on personal computers ہوتی کیا ہے یہ جناب جس طرح روز اور کالمز کا ایک مجموعہ ہوتی ہیں ان روز اور کالمز کے مجموعہ جو ہے یہ کن چیزوں کا بنا ہوا ہے بہت سارے سیلز ہیں سو so, بہت سارے سیلز ہیں which are arranged in rows and columns اب ان سیلز میں آپ کیا رکھ سکتے ہیں آپ اس میں نومیریکل ویلیوز رکھ سکتے ہیں نمبرز رکھ سکتے ہیں یعنی اس کے علاوہ اس میں آپ ٹیکسٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مور امپورٹنٹلی اس میں آپ فارمولاز رکھ سکتے ہیں مثلاً آپ ایک سیل میں لکھ دیں جس کا نام ہے اے ون اس میں لکھیں آپ پانچ دوسرا جس کا نام اے ٹو ہے اس میں لکھیں آپ چھ اس کے بعد آپ تیسرے سیل میں لکھ دیں کہ that cell is equal to A one plus A two تو وہاں پہ جواب کیا آئے گا گیارہ اب آپ اے ون میں جا کے پانچ کی بجائے اٹھارہ لکھ دیں تو وہ جو جس میں آپ نے فارمولا لکھا تھا وہاں پہ ویلو آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی تو یعنی یہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے اسپریڈ شیٹ میں بہت سارے سیلس ہیں جو آپس میں فارمولیز کے ذریعے ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں آپس میں فارمولاز کے ذریعے کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں سو اسپریڈ شیٹ کا مین فائدہ یہی ہے کہ یہ آپ کے بہت سارے چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنس کو آٹومیٹ کر دیتی ہے اگر آپ ایک اسپریڈ شیٹ میں کہیں ایک نمبر چینج کرتے ہیں اور وہ نمبر کسی اور فارمولہ میں یوز ہو رہا ہے تو آپ یہاں نمبر چینج کریں وہ فارمولا فٹ اس نمبر کی مدد سے اس نئے نمبر کی مدد سے نئی ویلو کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ لکھ دے گا and all this happens automatically اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ نے یہاں پہ بہت سارے نمبرز ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی مدد سے آپ نے ایک چارٹ ڈرا کیا ہے آپ نے گراف بنایا ہے اب آپ اس گراف میں چینجز کرتے ہیں یعنی اس سے وہ گراف جس ڈیٹا کے بیس پہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ چینجز کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ نے مثلا آٹھ لکھا ہوا تھا آپ آٹھ کی بجائے وہاں پہ پندرہ لکھ دیتے ہیں تو وہ گراف آٹومیٹکلی فوراً چینج ہو جاتا ہے یعنی any changes you make in the cells وہ اس گراف میں فوراً آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں سو اگین اسپریڈ شیٹ کیا کرتی ہے یہ آٹومیٹکلی بات کیلکولیشنس کو ہمارے لیے آسان کرتی ہے ری کیلکولیشن جو ہے اس میں آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں نیکسٹ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جو میں آپ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پریزنٹیشن پریپریشن سافٹ ویئر اس میں اگزامپلس خاصی ہیں آپ نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے بارے میں سنا ہوگا that is maybe the most popular one اس کے علاوہ لوٹس بھی شاید اس کے بارے میں کوئی چیز بناتی ہے کوریل والے بھی شاید ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جس کے ذریعے یہ پریزنٹیشنز بنائی جا سکیں اب یہ سوچیں کہ یہ پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر جو ہم نے خریدی یہ کس کام کو آسان کر رہی ہے کس چیز کو جو ہم پہلے ذرا مشکل طریقے سے کیا کرتے تھے اب آسانی سے ہمارے لیے کرتی ہے تو جناب ان سافٹ ویئر پیکیجز سے پہلے اگر ہم نے کوئی پریزنٹیشن کرنی پڑتی تھی تو ہم ایسیٹیٹ کی فلمز جو ہے نا وہ یوز کرتے تھے ایسیٹیڈ کی فلم پہ یا تو ہم ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یا پھر پرنٹر کے ذریعے اس پہ کچھ پرنٹ کرتے تھے یا پلاٹر کے ذریعے اس پہ کچھ پلاٹ کرتے تھے اس کو پھر ہم ایک اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ رکھتے تھے اوور ہیڈ پروجیکٹر اس فلم پہ جو لکھا ہوتا تھا اس کو وہ پروجیکٹ کرتا تھا اسکرین پہ اور آپ کے آڈینس اس کو دیکھ سکتے تھے تو ان پریزنٹیشن پیکیجز نے اس ایسیٹیٹ فلم کا کھانا خراب کر دیا اس کی چھٹی کرا دی تو اب بجائے اس کے کہ ایسیٹیٹ فلم پہ آپ لکھیں یا پرنٹ کریں یا پلاٹ کریں اس کی بجائے آپ یہ ایک پریزنٹیشن سافٹ ویئر پیکج ایک پی سی پہ چلاتے ہیں اور اس پی سی کو آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں ایک ملٹی میڈیا پروجیکٹر سے اور آپ کو فائدے کیا ہو رہے ہیں فائدے بڑے آسان ہیں کہ ایسیٹیٹ فلم پہ اگر ایک دفعہ آپ نے کوئی چیز پرنٹ کر دی اور آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اس کے لیے آپ کو دوبارہ پرنٹ کرنا پڑے گا as in this presentation package آپ وہیں تھوڑی سی اس میں چینج کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسپلے ہو جاتی ہے چینج اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو پریزنٹیشن آپ بناتے ہیں ان کو آپ آڈینس کے سامنے کر سکتے ہیں لیکن ان کو آپ ای میل کے ذریعے دوسرے لوگوں تک میل بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور بہت کوکلی اور آخری فائدہ یہ کہ وہ جو ایسیٹیٹ فلم کے ذریعے ہم پریزنٹیشن کرتے تھے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو میوزک تو سنا سکتے تھے نہ ہی اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اینیمیشنز یا گراف یا پھر ویڈیو دکھا سکتے تھے لیکن یہ جو آج کل کے پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ پیکیجز ہیں ان میں ہم ساؤنڈ بھی ڈال سکتے ہیں ان میں ہم انیمیشنز بھی ڈال سکتے ہیں ان میں ہم ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں اور ان تینوں کی وجہ سے آپ اپنی پریزنٹیشن کو اپنے آڈینس کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ اٹریکٹو بنا سکتے ہیں آخری پروڈکٹیوٹی اپلیکیشن جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اسمال اسکیل ڈیٹا بیسز اور اس میں اس کیٹیگری میں سب سے پاپولر پیکج شاید مائکروسافٹ ایکسس ہے یہ جو پیکیجز ہیں یعنی یہ small scale database software packages یہ easy to use software packages ہیں اور ان کا مقصد بڑا سادہ سا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو افیشینٹلی اسٹور کیا جائے اور مور امپورٹنٹلی کہ اگر میں اس ڈیٹا میں سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہوں تو میں اسے آسانی سے تلاش کر لوں میں اس کو کوکلی اور ایزیلی ریٹریو کر سکوں دیٹ از دا کی تھنگ کہ ان اسمال اسکیل ڈیٹا بیسز میں جو چیزیں میں اسٹور کرتا ہوں ان میں سے میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہوں تو مجھے آسانی ہو اس میں یہ ان پیکجز کا خاص مقصد ہے ان ڈیٹا بیسز میں آپ نمبرز بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ اور ملٹی میڈیا یعنی آپ ساؤنڈز بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ اینیمیشنز بھی اسٹور کر سکتے ہیں ایگزامپل اس پیکیج کی اپلیکیشن کی ایسی ہوگی کہ میں ایک چھوٹا سا بزنس ہوں اور میرے چند سو کسٹمرز ہیں ان کی ڈیٹیلز یعنی ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز یا انہوں نے ریسنٹلی کون کون سی چیزیں میرے سے آڈر کی ہیں ان کو میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے پاس اور ایسے طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں مثلا فائن کر سکوں کہ جناب کرسیاں پچھلے چھ مہینے میں کس کس کسٹمر نے آڈر کی تھی یا پھر سب سے زیادہ میزیں پچھلے آٹھ مہینے میں کس کسٹمر نے آڈر کی ہیں تو یعنی اس میں میں جو ڈیٹا ہے اس کو اس طریقے سے اسٹور کروں کہ اگر میں اس ڈیٹا کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں اس کا جواب مجھے فوراً اور آسانی سے مل جائے so that is a small scale database package which is an example of productivity software اب ان ڈیٹا بیس پیکجز میں جو اسپیشلی جو آج کل پاپولر ہیں یہ کہلاتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس پیکجز اس سے پہلے پتا کیا ہوا کرتا تھا اس سے پہلے ہوتے تھے flat file databases flat file databases کا پرابلم یہ تھی اور ان کے بارے میں آپ فیوچر میں بھی اپنے بی ایس سی کے کورس میں پڑھیں گے اس کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ اس میں چیزوں کو اسٹور کرنا اتنا افیشئنٹ نہیں تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو جو ڈیٹا بیس کا سائز گرو کرتا تھا بڑا ہوتا تھا تو تو اس میں سے چیزوں کو تلاش کرنا مشکل اور سلو ہوتا جا رہا تھا تو یہ جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں ان کے ذریعے یہ کام یعنی چیزوں کو تلاش کرنے کا کام یہ آسان ہو گیا ان ڈیٹا بیس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کا ایک فائل یا ایک کلیکشن آف فائلز میں سٹور ہوتا ہے ہر فائل میں کچھ ریکارڈز ہوتے ہیں اور انفارمیشن جو سٹور کی جاتی ہے وہ ان ریکارڈز میں فیلڈز ہوتے ہیں ان میں سٹور کی جاتی ہے تو فائلز میں ریکارڈز اور ریکارڈز میں فیلڈز اور فیلڈز میں ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے ایک چیز جو کچھ سالوں سے ہو رہی ہے وہ ہے کہ we are seeing these productivity application suites جس طرح آپ نے مائکروسافٹ آفس کا نام سنا ہوگا آپ نے کوریل آفس جو ہے پرفیکٹ آفس اس کا نام سنا ہوگا آپ نے لوٹس اسمارٹ سویٹ کا نام سنا ہوگا یا پھر آپ نے سن کا جو اسٹار آفس سویٹ ہے اس کا نام سنا ہوگا ان سویٹس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی جو پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنز ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے ان کو ان کا یوزر انٹرفیس تقریباً ایک جیسا بنا دیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کا آپس میں کوپریٹولی کام کرنا بھی آسان بنا دیا جاتا ہے یعنی یہ جو آپ کی پروڈکٹیو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک سویٹ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور ان کو اکٹھا یوز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو ایک بنڈل کے طور پہ بیچا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی ذرا کم ہو جاتی ہے آپ کو ایک والیوم ایک لحاظ سے ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے تو پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنس کے خاصے یہ جو سویٹس ہیں یہ بازار میں آ گئے یہ سویٹس والا کانسیپٹ جو ہے یہ گرافکس اپلیکیشن تک بھی پہنچ گیا ہے اور اڈوبی میرے خیال میں ایک گرافکس اپلیکیشنس کا سویٹ بھی سیل کرتی ہے ان سویٹس کی وجہ سے ایک نئی طرح کی کمپیوٹیشن نے جنم لیا ہے ایک نیا پیراڈائم آ گیا ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کو یوز کرنے کا جسے ہم کہتے ہیں document centred computing document centred computing is replacing what was called application centred computing application centred computing میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے اگر ورڈ پروسیسنگ کرنی ہے تو آپ ورڈ پروسیسر یوز کرتے ہیں اسپریڈ شیٹ پہ کام کرنا ہے تو آپ اسپریڈ شیٹ یوز کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں ہونا یہ شروع ہوا کہ ایک ورڈ پروسیسنگ کے ڈاکیومنٹ میں آپ کو اسپریڈ شیٹ کے کچھ حصے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کرتے یہ تھے کہ ورڈ پروسیسنگ میں آپ اپنا ٹیکسٹ والا کام کریں اسپریڈ شیٹ میں جا کے اسپریڈ شیٹ کا کام کریں وہاں سے کٹ کریں اس کو یہاں لا کے پیسٹ کر دیں وہاں سے اٹھائے یہاں پہ لگا دیں تو یہ ہوتا رہا خاصی دیر لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم ڈیٹا میں کچھ چینج کرتے تھے اسپریڈ شیٹ کے تو ہمیں دوبارہ وہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا پڑتا تھا تو یہ جو ایپلیکیشن سینٹر کمپیوٹنگ تھی اس میں ہم ملٹیپل ایپلیکیشن میں کام کرتے تھے پھر اس کا جو کام ہوتا تھا ان کو ایک جگہ پہ ہاتھ سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے کمبائن کرتے تھے ڈاکومنٹ سینٹر کمپیوٹنگ اس سے ذرا مختلف ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فوکس بجائے مختلف ایپلیکیشن کے آپ کا فوکس ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹ پہ آپ ڈاکومینٹ میں جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ شروع کر دیتے ہیں اس کی ایگزامپل ہم کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں نے خط بھیجنا ہے جس میں میں نے میرے گھر کے ارد کا نقشہ وہ بھیجنا ہے میں نے ایک ٹیبل بھی بھیجنا ہے اور اس میں ایک گراف بھی میں نے ڈرا کیا ہوا ہے تو میں کروں گا یہ کہ سب سے پہلے تو میں ایک ورڈ پروسیسر کھولوں گا اس میں جو لیٹر کی ٹیکسٹ ہے اسے ٹائپ کرنا شروع کر دوں گا جہاں موقع آئے گا کہ یہاں پہ مجھے ایک میپ کی ضرورت ہے تو میں وہ جو اپنا ڈرائنگ ٹول بار ہے اسے لانچ کروں گا اور میں وہاں پہ میپ ڈرانا شروع کر دوں گا یعنی میں ورڈ پروسر میں میں اسے باہر نہیں نکلا لیکن پہلے میں ٹیکسٹ انٹر کر رہا تھا اب میں نے ایک ڈرائنگ انٹر کرنی شروع کر دی اس کے بعد موقع آئے گا کہ جہاں پہ مجھے اسپریڈ شیٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں نے ایک ٹیبل انٹر کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک گرافک بھی بنانی ہے تو اس کے لیے میں بڑے آسانی سے یہ کروں گا کہ وہاں پہ میں کہوں گا انسرٹ اسپریڈ شیٹ وہاں پہ مجھے اسپریڈ شیٹ کی فنکشنلٹی مل جائے گی میں اپنا ٹیبل انٹر کروں گا اور اس ٹیبل کی مدد سے میں ایک گراف بھی ڈرا کر لوں گا تو میں یہ سارے کام کر رہا ہوں یعنی میں نے یہاں پہ ڈرائنگ بھی کی میں نے اسپریڈ شیٹنگ بھی کی اور اس کے علاوہ میں ڈیٹا سے گراف بھی بنایا اور میں کہاں ہوں میں ابھی تک ورڈ پروسر میں ہوں میں نے اسے کوئٹ نہیں کیا میں اس کے اندر ہی بیٹھا ہوں اور میں اسی ڈاکیومنٹ میں ہوں جس سے میں نے شروع کیا تھا so throughout the process I stayed in the same document throughout the process I stayed in the same document اور میں نے مختلف اپلیکیشنس کے مختلف فیچرس یوز کیے ہیں لیکن میں اس ڈاکیومنٹ سے باہر کہیں نکلا میں نے کوئی کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کیا so that is document centred computing ایک اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی میجر کیٹیگری جو ہے وہ ہے entertainment software entertainment software کے بارے میں عموماً کامن بات جو مختلف طرح کی انٹرٹینمنٹ اپلیکیشن میں ہوتی ہیں وہ یہ کہ ان کا یوزر انٹرفیس بڑا سمپل ہوتا ہے بڑا انٹوٹیو ہوتا ہے اور اکثر اوقات وہ ایک سوشل انٹرفیس ہوتا ہے سوشل انٹرفیس کے بارے میں بتایا چلوں وہ ایسے یوزر انٹرفیس ہوتے ہیں کہ جو جن کا تعلق ہماری جو نان کمپیوٹنگ لائف ہے ان سے بڑا گہرا ہو فار ایگزامپل میں ایک ایسی اپلیکیشن لکھ رہا ہوں کہ جس کے ذریعے میں کمپیوٹر کے ذریعے فون کر سکوں لوگوں کو تو اگر میں اس کا یوزر انٹرفیس بالکل ویسا رکھوں جیسا کہ ایک عام فون میں ہوتا ہے تو ایسے یوزر انٹرفیس کو ہم سوشل انٹرفیس کہیں گے یعنی ایز اے ایسے یوزر انٹرفیس جن کے بارے میں آپ کو یوزر کو کچھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے ان کو پتا ہو کہ بھائی اس سے یو نو فون کی طرح اسے یوز کرنا ہے تو اپلیکیشن سافٹ ویئر کی یہ کیٹیگری یعنی انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کیٹیگری اس میں انٹرفیسز یوزر انٹرفیسز جو ہیں عموماً خاصے سمپل اور انٹوٹیو ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ انٹرفیس اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ یوزر کو اگر کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا پھر بھی ان کو آسانی ہے اس کو یوز کرنے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے ریسنٹلی کہ دونوں جو بڑی کمپنی ہے کمپیوٹنگ کی مائکروسافٹ اور ایپل انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کی ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمارا جو پی سی آپ کا ہوگا نا جو گھر پہ پڑا ہوگا that will be your personal entertainment hub کہ اس پہ ہی سب کچھ ہوگا وہی آپ کا کیسٹ پلیئر ہوگا وہی آپ کا سی ڈی پلیئر ہوگا اس یعنی وہ اس سے ہی آپ کی اپنی آڈیو کی انٹرٹینمنٹ ملے گی ویڈیو کی انٹرٹینمنٹ ملے گی تو اس کا اثر کیا ہوگا انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر پہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر پہلے ہی خاصی پاپولر تھی لیکن ان دونوں بڑی کمپنیوں کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ پاپولر ہو جائے گی تو انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں عموماً لوگ بات کرتے ہیں میوزک پلیئرس کی اور ویڈیو پلیئرس کی اور یہ ویڈیو پلیز عموماً میوزک بھی چلا سکتے ہیں تو جہاں تک صرف میوزک پلیئرز کا تعلق ہے میں عموماً اس میں ون ایمپ یوز کرتا ہوں ویڈیو پلیئرز میں مائکروسافٹ کا بھی ایک پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ ریئل کا بھی اور شاید ایک کوئک ٹائم کی بھی پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ آج کل کے جو ویب براؤزر ہیں وہ بھی ہیلپر ایجوکیشنس کی سوری ہیلپر اپلیکیشنز کی مدد سے ویڈیو یا آڈیو آپ کی ویب کی ونڈو میں ہی پلے کر سکتے ہیں اب جناب آخری کیٹیگری انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں جس اور I'm very interested in the category that is the category of games games میں کیا ہوتا ہے گیمس میں ہر طرح کی گیمس ہیں دے ایجوکیشنل گیمس خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت ساری ایجوکیشنل گیمس ہیں اسٹریٹجی کی سیمولیشن کی گیمس ہیں اسپورٹس کی گیمس ہیں اور ڈشم ڈشم کی یعنی شوٹ ایم اپ گیمس بھی ہیں ان میں سے اسٹریٹجی سمولیشن میں میری فیوریٹ جو ہے وہ تو سم سٹی ہے اور یہ دشم دشم والی بھی میں کھیلتا ہوں لیکن ہم نے بچوں کو نہیں کھیلنے دیکھا تو اس میں ایک کویک گیم ہے وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ اب یہ گیمز کا ایک ایک سیڈ اسپیکٹ بھی ہے ایک برا سوشل ایسپیکٹ بھی ہے کہ یہ games game software gaming software اتنی پاپولر ہو گئی ہے اس کا جو خراب اسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے نہیں کھیلتے یعنی ان کا اپوننٹ یا ان کا پارٹنر جو ہے ان گیمز میں وہ ان کا کوئی یار دوست ایک ہیومن بینگ نہیں ہوتا بلکہ کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اپنے آپ میں ہی گم رہنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے ان کا سوشل کانٹیکٹ باہر والے لوگوں سے یاروں دوستوں سے عزیز و رشتے داروں سے کم ہوتا جا رہا ہے گیمز کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ عموماً آپ کی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو جو سب سے چیلنجنگ سافٹ ویئر لگتی ہے جس میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو بہت اسٹریس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو وہ یہ ویڈیو گیمز ہی ہوتی ہیں so the toughest software applications for computer hardware are these video games اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو ایکشن ہو رہا ہے اس کے لیے کمپیوٹر کو بہت تیزی سے کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں ایجوکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہماری آخری کیٹیگری ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی یہ اس وقت تو شاید اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ان کا ریٹ آف گروتھ شاید باقی اور سب اپلیکیشن کیٹیگری سے زیادہ ہو آج کل تو ایجوکیشن سافٹ ویئر جو اس لیے ڈیولپ کی جاتی ہے کہ جو ٹریڈیشنل آپ کا کلاس روم ہے اس کو کسی طرح بہتر بنایا جائے لیکن ایسی سافٹ ویئر بن رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ریپلیس کر دیں گے آپ کے ٹریڈیشنل میتھڈ کو یعنی ٹریڈیشنل میتھڈ یہی ہے نا کہ ایک کلاس روم ہو اور ایک ٹیچر ہو اور ایک اسٹوڈنٹ ہو لیکن یہ جو نئی ایجوکیشنل سافٹ ویئر پیکیجز بن رہے ہیں ان میں صرف ایک کمپیوٹر ہوگا اور صرف آپ ہوں گے اور لوگوں کی یعنی سافٹ ویئر ڈیولپرس کی کوشش یہی ہے کہ نالج ٹرانسفر جو ہے جو یعنی کمپیوٹر سے جو شاگرد کو ہو رہی ہے وہ اتنی یا اس سے زیادہ ہو جتنی کہ ایک ٹریڈیشنل کلاس روم میں ہوتی ہے ان میں اگر ایجوکیشن سافٹ ویئر میں ایگزامپلس دیکھیں تو بہت سی ہیں سب سے پہلے جو ایجوکیشن سافٹ ویئر ایگزامپلس تھیں ان میں الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا تھے الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا میں کیا ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو فراہم کی جاتی ہے with the help of the computer اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پرانے پیپر بیس انسائکلوپیڈیا تھے اس میں اینیمیشنز تو نہیں تھیں اس میں ساؤنڈس تو نہیں تھیں لیکن یہ جو الیکٹرانک انسائکلوپیڈیاز ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں نہ صرف یہ ان کی کاسٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے جو اسٹینڈرڈ انسائکلوپیڈیاز تھے ان کی درجنوں جلدیں ہوا کرتی تھیں ان میں ہزاروں پیجز ہوا کرتے تھے لیکن اب وہی انسائکلوپیڈیاز دو یا تین سی ڈی رومس پہ بڑی آسانی سے فٹ آ جاتے ہیں ایک اور کیٹیگری ایجوکیشن سافٹ ویئر کی اور اس سے ہم شور آپ بخوبی واقف ہیں وہ ہے online learning software V U کی ویب سائٹ جو ہے that that is an example of of type software اس کے علاوہ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز اس کی بھی ایک ویب سائٹ آپ نے دیکھی ہوگی that is also an example of an online learning software package online learning کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی اسپیڈ کے مطابق لرن کرتا ہے اگر وہ تیزی سے لرن کرنا چاہتا ہے that is available to him اگر وہ سلولی لرن کرنا چاہتا ہے دیٹ از آلسو پاسبل اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسٹوڈنٹ جب چاہے لرن کر سکتا ہے رات کو تین بجے بھی صبح کو چھ بجے بھی اور دوپہر کو پانچ بجے بھی کیونکہ ایک لائیو ٹیچر تو ہے نہیں وہاں پہ ایک کمپیوٹر ہے اور ایک انٹرنیٹ ہے which is on for day application software کے بارے میں آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اچھی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی خوبی کیا ہوتی ہے اس میں کون کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ کہہ سکیں کہ جناب دس از گڈ دس از گریٹ تو چند چیزیں جن کو آپ کو سوچنا چاہیے جب آپ ایک سافٹ ویئر خرید رہے ہوں اور اس میں یہ دیکھ رہے ہو کہ اچھی سافٹ ویئر کون سی ہے ایک تو یہ کہ لوگوں سے پوچھیں جنہوں وہ خریدی ہو کہ بھائی اس کو انسٹال کرنا یعنی کمپیوٹر پہ اس کو چڑھانا وہ آسان تھا یا کبھی اگر آپ کو اس کو ان انسٹال کرنا پڑے وہ آسان تھا یا نہیں اور دوسرے یہ کہ اس کا یوزر انٹرفیس کیسا ہے کنسسٹنٹ ہے یعنی میں اگر یہاں سے وہاں جاتا ہوں میں کسی عجیب و غریب دنیا میں تو نہیں پہنچ جاتا جس طرح میں یہاں پہ پیج ون پہ اس سے انٹریکٹ کر رہا ہوں میرا انٹریکشن پیج ہنڈریڈ پہ مختلف تو نہیں ہو جاتا اس سے بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہو جاتا اور دوسرے یہ کہ کیا اس کا یوزر انٹرفیس ایسا ہے جس کو میں کنفیگر کر سکوں یعنی اس کو اپنی پسند کے مطابق چینج کر سکوں عموماً ایسے انٹرفیسز جو کنفیگریبل ہوں وہ بہتر ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں اپلیکیشن سافٹ ویئر دیکھنے سے خریدنے سے پہلے کہ کیا اس میں کوئی ٹیٹوریل وغیرہ موجود ہے کیا اس کا ہیلپ سسٹم جو ہے وہ اچھا ہے اور ایک چیز یہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے اس کے لیے آپ ویب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر میں کوئی زیادہ کریٹیکل بگز تو نہیں ہے اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلمس تو نہیں ہے تو جناب اب ذرا سمرائز کر لیں آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہم نے آج بات کی اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں یعنی وہ سافٹ ویئر کی کیٹیگری جس کو یوز کر کے ایک یوزر جو ہے کسی کمپیوٹر سے اپنے لیے کام کرواتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے مختلف کیٹیگریز میں آتی ہے اور ہم نے پانچ کیٹیگریز خاص طور پہ ڈسکس کی سائنٹیفک انجینئرنگ اور گرافکس سافٹ ویئر کی کیٹیگری اس کے علاوہ بزنس سافٹ ویئر کی اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی اور ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی اور انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کی کیٹیگری نیکسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن جو ہے وہ انہی میں سے ایک کیٹیگری پہ مرکوز ہوگی اور وہ ہوگی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی ایک کیٹیگری پہ نیکسٹ ٹائم ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں جو ہمارے چار لیکچرز ہونے ان میں سے پہلا لیکچر ہوگا اور اس لیکچر کا فوکس ہوگا ورڈ پروسیسنگ پہ